السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا بھائی دیکھیے ایک آرٹیکل جو میں نے لکھا تھا جو اردو میں انگلش اور دونوں چھپا تھا اس آرٹیکل میں ہم نے ایک انگلش کی ایک لائن نقل کی تھی وہ لائن یہ ہے ٹو مین سا آؤٹ آف دا پیزن بار ون سا دا ملک دا سا دا اسٹارس میرے دو آدمی ہیں اندر جنگلا ہے اسے دیکھ رہے ہیں باہر اچھا باہر بڑھ تھا تو ایک آدمی کہتا ارے بھائی تو یہ بڑھ ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ مر میں پانی ہوتا ہے تو اس میں اسٹار کی جھڑک آتی ہے دوسرے آدمی نے کہا کہ نہیں تھے کوئی سے پکڑے ہیں that is angle of vision تو ہمارے مشن میں اینکل ویژن جو وہی ہے کہ من مت دیکھو اسٹار دیکھو ٹو مین شا آؤٹ آف دا پیز اینڈ بارس ون شاہ دے ملک زیادہ شاہ دے اسٹارس جسے انڈیا میں دیکھیے سارے مسلمان انڈیا کے بارے میں نیگیٹو ہیں ہے کہ نہیں ہے جی بالکل ہے تو کچھ چیزوں کو لے کر نیگیٹو ہیں ہم اس کے سارے لوگ جن چیزیں ان کو دیکھتے ہیں سارے لوگ ہم انڈیا کا ویسٹرن کنٹریز کا نیگیٹو ہیں نیگیٹو آئٹم دور دور سکتے کوئی ہے دیکھو آپ اس کو اگنور کرتے ہیں جیسے آپ کو سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کو کچھ بڑا کام کرنا ہے تو آپ کو نیگیٹو پوائنٹ کو اگنور کرنا پڑے گا اور اللہ نے اگنور کرنے کی اتنی بڑی مثال قائم کی ہے کہ کعبہ جو کہ اتنا بڑا ہولی پلیس تھا وہ بدھ رکھے میں تین سو ساٹھ آپ دیکھیں تیرہ سال تک اگنور کر کے آپ وہاں لوگوں کو قرآن سناتے رہے ایک بات ایک بھی نہیں بتا سکتے آپ نے وہاں جا کر کہا ہوگا یہ کیا مترف دیا یہ ابراہیم کو لایا ہوا وہ یہ وہ کچھ نہیں کبھی گا ہاں؟ بالکل صحیح ہے مولانا تیرہ سال تک کچھ بھی اگر اگنور نہ کرتے تو دعوت کام نہیں کرتے جی۔ ہاں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا اس سے بڑی کوئی مثال نہیں سکتی نہیں ہو سکتی مسلمانوں نے کیا کیا کہ بابری مسجد میں تین وہ بدھ بھی نہیں تھے تین فوٹو تھے اتنا ہنگامہ کیا اس کے اوپر ہاں؟ جی۔ وہاں تو ریئل بدھ رکھے ہوئے تھے باقاعدہ اس کا کاربا وہ ہو رہا تھا بات پکڑی آپ نے بالکل بات پکڑی مولانا ریپیٹ کیجیے telling us that there is a line, you had written an article in which you had mentioned this line, that two men saw outside the prison bars, one saw the mud, the other saw the stars. You said that this is totally depends on the angle of vision. You have to have a positive angle of vision. Our mission cannot afford to have anybody who has a negative angle of vision. ہی ہاں۔ نہیں جیسے میں یہ کہ آئٹم آئٹم نہ ہوگا ہوگا کبھی لیکن آپ کو اسے چھوڑ کر کے دوسرا دیکھنا ہے جی ہاں؟ جی بالکل مولانا یہ کہ آئٹم نہیں ہوگا تب آپ ایسا کریں گے یہ بات ہے جی کیا ریپیٹ کیجیے اس کو Maulana the negative item will always be there but you have to ignore شیر دیا تھا اس کے بعد پوری ہسٹری میں مسلمان نے کبھی اس اس اس کو کو کا عمل نہیں کیا اس کو سمجھے نہیں پوری ہسٹری میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کہ نگیٹو آئٹم کو اگنور کرو اور پازیٹو آئٹم کو اس کو فوکس کرو کس جی۔ نے لکھا بھی نہیں کس نے کیا بھی نہیں ایسا نہ آج کوئی کر رہا ہے یعنی کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے جو کانسٹنٹلی اس بات کو جانتا ہو کہ رسول اللہ کی سنت ہے اگر جانتے تو بابری بچے تو ڈبنا بچا دے اور بچا دیا تو اب کم از کم مانتے کہ ہم نے غلط کیا کوئی آپ کو ملا ہے جو مانے ہم نے غلط کیا تو یہ سپر سپر وزڈم وزڈم ہے اور صرف صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے پوری دنیا ہی اسے بے خبر ہے پوری دنیا ہی سے ہے کہ نیگیٹو آئٹم تو وہاں تم ہاں۔ کو یہ کرنا ہے کہ کر رہا ہے پازیٹو ایٹ پہ فوکس کرو سیکولر لوگوں میں کچھ اس بات کو نہیں جانتا کیا خیال ہے آپ کا بالکل کوئی نہیں جانتا مولانا یہ ہاں میں تو کسی ایسے سیکولر لوگوں کو پایا نہیں نہیں کوئی نہیں جانتا یہ ہاں سیکولر نہ ریلیجس کوئی جانتا نہیں اس بات اچھا خیر ٹھیک ہے جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم